دوسری سند انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو مضموم اور معیوب سمجھا خالد راوی کہتے ہیں جدبہ کے معنی مذمت کرنے اور عیب لگانے کے ہیں حدیث نمبر گیارہ سو باسٹھ مسند احمد